تم نے سمجھا تھا کہ ہم اپنی عورتیں ننگی کر کے لائیں گے تو یہ قوم چھوٹ جائے گی انہیں عثمان غنی کا حیا یاد دلانے والے علماء زندہ ہیں تم نے سمجھا تھا کہ بھوک اور فاقوں کے ڈر سے انہیں کپ کپا دو گے انہیں اما عائشہ کے حجرے کی وہ راتیں یاد ہیں کہ چار دن تک کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی تم نے سمجھا تھا کہ تمہارے ٹینک تمہارے طیارے تمہارے میزائل تمہاری دھمکیاں تمہارا روب انہیں پیچھے ہٹا دے گا مگر یہ تو طائف کے پتھروں کو نہیں بھولے یہ تو غارے سور کی تنہائی کو نہیں بھولے یہ تو بدر کے میدان کی جرت کو نہیں بھولے یہ تو خالد و ذرار کی عظمت کو نہیں بھولے یہ تو ابو زانا کی چال نہیں بھولے عالم کو دیکھ کے پیٹ میں مروڑ اس لیے پڑتی ہے کہ عالم ماضی یاد دلا دیتے ہیں وہ بیماریوں کا حل بتا دیتے ہیں اس لیے ایک عالم زمین پہ ایسے چمکتا ہے جس طرح آسمان پہ چاند چمکتا ہے ایک عالم کو سلام کرنے کے لیے فرشتے جوک در جوک زمین پر اترتے ہیں اپنے بیٹوں کو اسکول کالج کی غلازتوں میں ڈالنے والوں خدا کی قسم اگر تمہیں کسی طالب علم کی عظمت کا پتہ چل جاتا تمہیں کسی حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا تمہیں کسی حافظ حدیث کی عظمت کا پتہ چل جاتا تم اسکول کے کالے دروازے پر اپنے بیٹے کو نہ بھیجتے اپنی بچی کو نہ بھیجتے تم مدرسوں کے دروازوں پہ آ کے پڑ جاتے صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں سینکڑوں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے مہینہ مہینہ سفر کرتے تھے ان کو پتا تھا یہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے جب علم مٹ جائے گا دین مٹ جائے گا جب دین مٹ جائے گا اللہ اس زمین کو برباد کر دے گا اسے تباہ کر دے گا اس دین دنیا کو قائم والی چیز صرف اور صرف قرآن کا علم ہے سنت کا علم ہے کتاب کا علم ہے فقہ کا علم ہے ان علوم کی برکت ہے روزی اتر رہی ہے ان علوم کی برکت ہے چاند چاندنی دے رہا ہے ان علوم کی برکت ہے سورج میں تبش ہے ان علوم کی برکت ہے برس رہی ہے ان علوم کی برکت ہے زمین سے غلہ نکل رہا ہے خدا کی قسم جب علماء ختم ہو جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اللہ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا اور زمین پہ رہنے والوں کو کتے سور کی شکل میں تبدیل کر دے گا اس لیے کہ ضلع عام ہوگا گانے بجانے عام ہوں گے دنیا والوں تم ان علماء کو ختم نہیں کر سکو گے انشاءاللہ اس لیے کہ یہ ختم ہوئے تو پھر تم بھی دنیا میں نہیں رہ سکو